سب محلہ ہے چلتے جانا مقصد نے شادی کوئی خدمت پیش کروائی تھی اس وقت وہ تقاضا پیش سی موضوع زیارت گیارہ چہر من شری مگر اس کا ذکر اگر سے زمنا نہ آ جائے دس دن اس موضوع کو کلام کرا جا سب تو پہلا دعوی بتال یا باطل کرنے کی کوشش پر میں آپ نہیں اس کا علم وہ اقل نال وا یہ نقصان کا سبب اقل حاوی ہونا چاہیے علم کو علم حاوی اقل تو اتنے ہو گیا تو پتا پہ دوسرا کرام نے یہ لکھا کہ ماں خان لہو شیخ جادی اس کا کوئی شیخ ایسا نہیں سی صوفی کامل جڑا اس کی رابری کرتا علم جڑا ہے وہ سرا کے مستقیم پہ رہ دو گلا آلما دیا پہلی گل خانی شریف اور اس کو علاوہ دیگر کتوں میں سے دوسری امام تقی سرخی رضی اللہ تعالیٰ اور جنہوں نے سرخ کی تقریر کی گئی انہیں سیب الفرت عالم نے کے اندر دیکھا وہ شخص کون سی عالم کون سی علم کا باقی وہ باہر سے سمندر سے لیکن کاٹا صرف عقل نہیں تو حضرت ابن تیمیہ صاحب جنہوں نے اور سکون امت سے ایسا فتنا کھڑا ایک مسئلہ یہ سب اولیاء سب بولا مار دوروں نبیاں پاکوں ولیاں پکار وسیلے واسطے واسطے مدد منگتے سن استغاثہ کرتے سن حضرت نے آپ سے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا اپنی تحقیق یہ پیش کیا اس طرح کا شرک لا یوتلا کو من ہوں مالا یا جس کام کے اللہ تو سوا کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا وہ نبیا ولیاں تو نہیں طلب کر سکتا یہ مالا یا قدر والا ہے کہ اللہ کی تحقیق موضوع جڑا دسیا ہے یہ ان لفظوں کی ہوں وضاحت ہو مالا یا قدر والا ہے اللہ اللہ کے سوا جس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا ایسی چیزوں کا ایسے کاموں کا طلب کرنا نبیوں بلیوں سے مخلوق سے یہ شرک ہے اور یہ رد عالم بکری کا استعمال تھا پھر رد عالم بکری کتاب میرے ہاتھ سے اس سے موضوع سے لکھی گئی امام امام کے رد حضرت کی طرفوں تو اس مالا یا ہے اللہ کی تحقیق جناب کے سامنے پیش کر کے لفظ سننے والے واسطے بالکل حق لگن گے بھی ہاں جہے کام اللہ ہی کر سکتا ہے تو ہوئی بھی نہیں کر سکتا وہ کسی کو منگن دے کیا انہوں نے خدا کے برابر بنا لیا لفظ دیکھنے بڑے صحیح لگتے ہیں لیکن یہ اسی طرح ہی ہے طالبات تو حق یوراد ہوئے حق بات گل حق ارادہ ہوا باتر لفظ بول رہے ہیں مسلمانوں کو ایویں فتنا کھڑا کر دینا کہ عالم کا حق نہیں عالم گل وضاحت نال کرے تاکہ کوئی بندہ اس مبہم جملے کو کتنے اور گمراہی نہ ہو مالا یا قدر والا ایک اللہ جس پر جی اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا نبیوں ولیوں سے بھی مانگ سکتے کہ مبہم زیادہ ہو یعنی وضاحت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہی جس کام پہ قدرت رکھتا ہے وہ نبیوں ولیوں سے طلب نہیں کر سکتے اتنا بات کہہ کر چلے جانا عالم کا کام نہیں ہے داری نہیں اور توجہ فرمانا ذرا مالا یقر علیہ اللہ اللہ جس پر قادر ہے مخلوق قادر نہیں نہ چیز اس کی تحقیق پیش کرنے لگا ہے اس دیا ہے دو قسم یا گلشتے بنتے دو معنی ایک مانا یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیری شہر کی قدرت اور اختیار کسی نہیں دیتا نہ نبی نو نہ ولی نو نہ زندہ نو نہ مردہ نو کسے نو نہیں دتا ایسی شہ کی طلب اللہ تو سوا کسے کو کرنا شرک ہے اور کسے تو نہیں کر سکتے اگر مانا ہوئے ایک یہ برحق اس نال کسی بھی مومن یا صاحب عقل کا اختلاف نہیں ہوتا گل سمجھو جس کا اللہ تعالی نے کسی نو اختیار نہیں دتا قدرت نہیں دتی طاقت نہیں دتی اس چیز بندیا تو طلب کرنا یہ واقعی شرک اگر ماننا ہوئے اے تو کسی مومن اور اقل والے کا اختلاف ہی نہیں جدو نہیں تو یہ رولی پان کی لوڑ ہی لیکن وہ کیا چیز ہے سمجھانا چاہنا وہ کی شہر جس کے اللہ تبارک و تعالی نے کسی نو قدرت نہیں دیتی اختیار نہیں دیتا طاقت نہیں دیتی وہ سب اپنے کو رکھا ہونے وہ ہے تخلیق اجسام جسموں کو پیدا کرنا تخلیق آیام کسی آئین اور جوہر کو پیدا کرنا یہ کیوں بول رہے ہیں ایک ہے تخلیق سوور اشکال اور حیر شکل پیدا کر لینا یہ اللہ تعالی نے اختیار دیتا ہے مخلوق مٹی نو شکل مٹی انہیں پیدا کی مٹی ہزارہ شکل میں ڈھال دینا یہ بندیا یہ اختیار بندے کا جوہر انہیں پیدا ہے لیکن اس جوہر نو جمع کر کے مختلف شکل لوہے کی مصنوعات تیار کر دینا اللہ تبارک و تعالی نے لکھا کروڑ تمام انسانوں مختلف ہوتی طاقت حیثیت کے مطابق اختیار دیتا سو جوہر وہ بنا ہے جوہر کی صورت بدلنا کا اختیار اس ذات کریم نے مخلوق کو دتا ہوا ہے گل ہو رہی ہے جوہر کے پیدا کرنے کی ہستی جوہر ایجا کے جوہر تخلیق کے جوہر تخلیق کے جسم اگر اس کی گل میں باقی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں نہیں فرمائی تھی کوئی مسلمان اعتقاد رکھتا ہی نہیں کہ میں کسی نبی یا کسی ولی کو یہ آخر ہے سونا تو زمین بنا دے سونا تو آسمان بنا دے کوئی جسم بنا دے انہیں جسم نہیں بنا توجہ نہیں فرمائی یہ ہر موقع ایک عقیدہ رکھتا ہے بیٹا بنا کام وہ پتر بنا کام وہ جوہر بنا کام وہ اگر یہ مانا مراد ہے اختلاف ہی کسی کا نہیں جنہیں اختلاف نہیں وہ مسئلہ لیا کے میدان میں سٹ کے سمجھ نہیں لگی کہ بڑے بڑے دینا میں آخنا آؤ میرے نال گلو یہ تو اپنی گئی توجہ نہیں فرمائی اور اگر اس کا مانا یہ ہوئے کہ وہ چیزاں وہ کم اللہ تبارک و تعالی نے جنہ کا اختیار قدرت مخلوق دتی ہوئی ہے توجہ نہیں فرمائی دی کیونکہ اگر گل کریے اس کی جڑا اختیار بلا دیتے ہی بلا علم بغیر اجازت رب کو پھر زندے مردے کا فرق نہیں ہو سکتا جو دتا جو زندہ کو منگنا ہے طلب کرنا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ انہوں عزت دتا نہیں قدرت دیتی نہیں طاقت دیتی نہیں میں منگنا مشرے گیا یہ تو زندے مردے کا فرق اتنے کر ہی نہیں سکتے اس نہ اسے زندہ زندے مردے کا فرق کرنا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہوئے مانا اللہ تبارک و تعالی نے جیڑیاں چیزاں کی قدرت اور اختیار مخلوق نو جدو اختیار دیتا ہے پھر اس چیز کا طلب کرنا مخلوق کو پھر حق کے کیونکہ انہیں قدرت اختیار دے دیتا ہے ہوں شامل کرنا اتے ان جنہوں سے جنہ ہی قدرت رکھتا ہے اور کوئی لگتا پھر غلط ہو گیا کیونکہ انہیں قدرت بڑھ دے دیتی عطا کر دیتی اختیار دے دیتا قدرت اور اختیار دے دیتا ہے کچھ چیزوں کا پھر انہوں کی طلب اور جائز اور صحیح ہوئی جی گل کریے جنہوں کا اختیار نہیں دتا انہوں طلب اندر وہ کسی کا اختلاف نہیں وہ سوائے رب تو طلب ہاوا چڑکی چھڑکے کوپڑی کوپڑے تو دو ہی گلا ہوئی کیسی عجیب گل یا ایسی چیز ہے کہ جس نال اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہر صورت ہے پھر روڑے پال کی لوڑ نہیں سی یا ایسی ہے جا قدرت اختیار دیتا ہے سونے نے پھر اتے اختلاف کرنے کی لوڑ کوئی نہیں سی توجہ نہیں فرمائی میری گل کو اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا جو ہے سکتا ہے جڑے لوگ ہلے پیمیاں دے پیروکار نے وہ اس مسئلے خود آپ نہ سمجھو میں حضور کے جوڑے کا دستا پوری تمہیں سمجھاوا گا جس کام اور چیز کی طاقت مخلوق نو نہیں وہ نبیا والی تو ملنا گیا اس گل کھولنا چاہیے ہوں کھولنے پڑے ہاں، میرا کی جی یہ مانے دو ہو سکتے بھائی آپ اس کا مطلب یہ آ اللہ تعالی نے جی شہر اختیار قدرت دی نہیں اور اس عبارت کا سہر ہے نہیں اختیار وہ بھی طرف کیا یہ بالکل اتفاق ہے ہر مومن اور صاحب عقل آکے گا جب اللہ نے کسی نے دتا ہی نہیں اختیار قدرت پھر وہ منگن بھی اتو طلب کر دینا کسی تو بن بھی ضرور آکھے گا شیر کے کفر فلاح سمجھ لگی گا جس چیز جہی شاید کسی کا اختلاف نہ ہوگا پیش کرنے کی لوڑ ہی نہیں یہ تو ہے یہ نواز لیکن وہ کیا چیز ہے اللہ نے جس کا اختیار بندوں کو نہیں دیا وہ ہے جسموں کی تخلیق جوہر کی تخلیق جس کی وجہ سے وہ خالق بنتا ہے حاجب الوجود بنتا ہے مخلوق تو فرق واضح ہو جاتا ہے اور دوسرا مانا ارے بھائی اگر یہ معنی ہو کہ اللہ تعالی نے جیڑی چیزوں کی قدرت اور اختیار بندے بندیا ہے جنو کہ ادر دتا ہے پھر اس کا منگنا بندیا کو آخر لیا فکرے کا سبب پہ یہ گل ایسی ہے نہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور گل سمجھا جائے پہلے معنی کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں تو اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایسا ہے اس کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو بعد یہ پیاری گل اگر گل ہو گل یہ ہوئے جی شاید قدرت اور اختیار دیتا اس مالک نے پھر بھاجی سن لو اللہ تعالی جا قدرت اور اختیار بنڈیا بندیا جو پہلی گل میں چھیڑن کی لوڑ ہی کوئی کیونکہ ہر کسی مومن کی صاحب عقل دس گل میں اتفاق ہے خالق کے جوہر وہی کوئی بھی نہیں گل پہ کرنے ہیں اس دوسرے معنی کے لحاظ کا جن چوک کبھی رکھا جا ہے ہوں گل آ گئی قدرت اختیار اللہ نے جو دیتا ہے ہوں جی ہیں زندہ سارے سامنے نیڑے نیڑے ہوں نے اتوں مانگنا بس بھی منگنا یہ کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہوں یہ گل کر کے اشارہ کسی ہوسے ہوں کالے بات حق چرا تو بے حل باطل یہ وہی گل ہے جن مولا علی سرکار کیتی سی خارجیاں کے مقابلے میں جب خارجیاں آخیا ان حکم اللہ اللہ حاکم صرف اللہ ہے تصا کے

مانا چنگا ہوتا پفلا نے تین ماں خسم بلا لفر نے مانا ٹھیک ہے بالوں کا الٹ بھی ہو جاتا لفل لفر نہیں پسنا چاہیے مانے لے جانا چاہیے تا اقبال فرمود ادمبر اقبال فرما الفاظ کے میں الجھتے یہ کارپور کے کرنا تو لے جانا اتنے کتنے لگنیا بنیا تو نہ ہوں بھائی کر لیا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے آپ بندے قدرت اختیار دیتا ہے آما کا فرق نہ کرنا گمراہی ہے کے نبی بلی شان کا انکار ہو جاتا ہے جی وجہ نبی نبی بنتا ہے بلی بلی اس شان کا انکار بچ آ اللہ بہادر شریف مولا نے ساری خدائی نو اختیار ایک جیسا نہیں ملتا زندیاں ویخ لے کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے کوئی پہلوان ہے سارا پہلوان ہے کوئی بے وقوف ہی ہوئے گا جا کے اللہ وحدہ شریف مولا بچے میں سارے پہلوان نو اختیار طاقت برابر دیتی سو نہ رب وہدہ شریف مولا سونے جی میں جسم فرق رکھیا ہے اسی طرح اس رات پاک نے زندہ بندے عام بندے کی قدرت اور اختیار سے فرق رکھیا سو سدیا باہر شریف مولا جب وہ خاص بن ایک اور جنہوں خاص بنایا جلد خاص بن جاتے قرآن نے کسی آخیا آخیا کئی توجہ نہیں فرمائی کئی مخلص نے کئی مخلص نے خاص بنائے جڑے مخلص نے یہ خاص خاص بن بن جڑے وہ رب وحدہ لا شریف مولا دوسرے والا قدرت اور اختیار نہیں فرق سو صرف نہ آم لوگ جسم ہے روح فل کے جسم پر اختیار دینا رب نے فرق رکھے سمجھیں جسم فرق ہے تو چ کوئی روحان بھی فرق رکھا ہے کئی روح ایسا نے اپنے جسم اوکھا چلا کئی روح ایسا نے وہ کئی جسم چلا لیا نے کئی روح ایسا نے مکان اپنا سور اگر خرچ کر دیں تو مکان بجلی نال تیز بن جاتا ہے سارا ادن الہی ہے دتا قدرت اختیار ہے فرق صرف ایسا ہے رب مہدا شریف مولا سارے برابر نہیں کیتا روح جی جسمان فرق رکھا ہے اور ایک روح جبریل ایک سارے جیسا اپنے دلیل کی آخے گا ہوں میری روح حضرت جبری کی طاقت رکھتی ہے نا نا اللہ وحدہ الا شریف مولا سونے نے حضرت جبریل امین نو ایڈی طاقت دیتی ایڈی تیزی بخشی ہے انہاں دی روح دا عظیم چ کام کر جاندی ہے کہ ایڈو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سات دے پائے نے اگلے کوے دے اندر حضرت یوسف کوے دی تہ تک پہنچنا سی حکم ہو گئے میرے جبریل جا یوسف سو تھا پہنچنا رستے کے اندر ڈال سنو بھائی

وہ بندہ اور خدا نو انصاف سمجھے گا وہ بندہ جڑا کہ سارے اللہ سونے کی بار گاہ ایک ایک جائے ملتا تو فرق نہیں کرتا انہوں بنتا بڑے کوئی اربا پھر گیا کسی نے روزی اور ظاہری رزق تے انہیں برابر نہیں کیتا تے جڑا باطنی رزق روحانی رزق خدمت ایک بندہ بادشاہ کا ملازم نوکر کر خاتم ستیا گزار دے اور لوہار کے پتر کتاباں پڑھیا سی لوہار کا کا سی سی کتا کتا ہر دم لوہار لوہار نے مارنے کے کے ستا روٹی چپن وقت آنا تو سب اٹھ آ جانا ایک دن دیں لگا اترا مرے تو مدان زمین ہل جی تھی ہلتے روٹی میں بڑی ہولے ہولے کھانا تو تین پتا نہ لگ جائے پر تو پھر بھی پتا لا لیں ہوں ایک ساتھ ورگے کھاتے میں اس رب دوسرے وہ نے سبحان اللہ اللہ مسجد شریف کی نسبت حضرت زندہ پیر گھمکور والے نال وہ حضرت پیر مہنی سرکار دے فیض یافتہ سن اور ویکھ انہاں دی خدمت دے تابع داری سرکاراں میاں مینوں دسیا ہے آپ کوہار گھمکور شریف تو مہرا شریف پیدل آنے جاندے سن جب واپس گئے مشکل سے آستابے وال نہیں کرنی تو شریف تک رخ اپنے مشکل سے خیال ہے بلر تربیت والا ایک ہے ہے واسطے سارے سارے والا ایک چاچے تائے دادے

توجہ نہیں اور کیا خیال ہے کوئی بے وقوفی آخے گا پیر والے سارے برابر برابر ہی جی ڈنکا حضرت جاب جنگا حلت دہرے ہر کا بجتا کیوں لکھا ہو گئے جب انی محنت کی رب واسطے اپنے پیر کا لائن ادا پہ کرتا رہے کن ہے کدنی کر سفر کرتے ہیں وہ سونے کرنا وا میں میں جی کرتا کانا لگتی ہے لسمت محنت کی منشی کو دینا سر پانی رب رکھے زمین پر ملتا موٹر توئے نلکے توئے نلکا فیض دے والے فیض کا مانا ہوں پہنا بگنا آخر فضل پہ ہوتا پر بگن دیا تھا رکھی نے give up. اختیار دیتا ہے خاصا بھی دیتا ہے لیکن عام خاص برابر نہیں دنیا بچ خاص ہیں دین جی خاص ہے در حقیقت پچھلی گل کھولن لگا اور اور کرامات کا کا انکار بچوں لازم ہوتا ہے ہے یہ یہ آما کے خاصا فرق نہ جس پر قدرت رکھتا رکھتا کوئی نہیں وہ مخلوق سے مانگنا شرک ہے یہ در حقیقت کس کا انکار ہے بوجھ اور کرامت کا کیوں موجزہ اور کرامت وہی ہوتا ہے گل سمجھا گیا جی؟ مذہب نے تو مذہب نے تو ساڈے سنی اولا دو مذہب نے ایک یہ ہے کہ قدرت موجزہ اور کرامت یہ نبی ولی کے اختیار اللہ دن ہے ایک یہ ہے کہ اختیار یعنی فیل بندے کا یا رب کئی آتے ہیں رب کا کم ہے کئی کئی دن بندے کا بندے کے رب نے کم کا فرق کتوں بند ہے اگر بندے کے ارادے نال ہو تو بندے کا کم ہے اگر بندے کے ارادے بغیر ہو جائے تو رب کا کم اللہ کہ کہ جنید بغدادی سرکار پوچھا گیا سی فیل فیل آپ اور خالق میں کیا فرق ہے تو میرے ایک دوست نے میرے تو چند دن پڑے ہوئے میں بھی سمجھو نہ کوئی ہوں شریف کے نام بہت بڑا استاد جی یہ بندے مسلس ارادہ ہوا توجہ تخت بلتی حاضر ہو گئے رب حاضر کر دیتا بندے کے ارادے کے بعد اللہ نے حاضر کر دیا ایک بار گیا بندے کا پھر چونکہ جاتا ہے شامل ہو اور اگر بندے کا ارادہ نہ ہو شہ حاضر ہو جائے کم ہو جائے ہوں ایک آپ کو لگا اختلاف کرتے ہیں کہ جا بہت کا کرامت ہوتا ہے یہ کام رب کا کے بندے کا کئی کہتے ہیں بندے کا یعنی بندے کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موجودہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے نہیں بغیر ہو جانا حق یہ ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طریقے کرتا ہے کسی نے بلی کا ارادہ نہیں ہوتا وہ کر سکتا ہے کسی نے ہوتا ہے تو وہ مطابق کر سکتا میرے خیال میں جنا فرمایا جنا حالات نے فرمایا کہ بندے دا ارادہ اے بندے دا کام ہے موجزہ اور کرامت انہیں وہ سوچتا دیکھی ہیں جتنے بندے دا ارادہ ہوتا ہے تو جنا آخیا رب نے انہیں دوسرے دیکھی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نفری جھگڑا حقیقت جھگڑا کوئی نہیں کیوں اگر بندے کے ارادے لال ہوئے تو سارے آخ گے بندے کا ہی کام ہے رب سونے اتوں ظاہر کیا اور اگر یہ آخیا جائے کہ بندے آتے تو بغیر نہیں ہو گیا تو اللہ کا کام یہ تیرا ادھر ادھر ہونا سی گل جا لیکن یہ ہوئی حق ہے موجودہ اور کرامت دونوں طریقے ظاہر کرتا ہے عجیب گل ہے کہ مدرسہ جو بند کے بنانے والا قاسم نے دیتا کہ کہ جڑا جڑا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے ہے تحریر ناس کتاب وہ جی حاکم ملازم ملازمت پروانہ جا فلانے علاقے کا تینوں سر حاکم گورنر علاقے کا افسر بنا دیتا ہے تو وہ کول ہوا جیب جس لیے اگلے پوچھیں گے کہ جناب کسی اتوں دے کو کل کے بتا دے انہیں آخیا جی اوپر منگنا ہوتا ہے نا دوجے اگلا جیس وقت منگے کٹ کے بتا دینا نبیا لب رہے انہوں کے کول ہوں جسے اگلا منگنا ہے وہ نبی نبی دلیل کی ہے تیرے ہاتھ کی پتھر نے میں پھر مان جائے گا تو رسول کا ارادہ ہے اختیار ہے رسول چاہیا ہے رسول نے ارادہ فرمایا ہے میں اپنی رسالت کی دلیل ایک ہاتھ کے کنکر میں پتھر نبی کے ارادے نال اللہ معلوم ہوا یہ ہوں جا کم ہوئے موجود نبی کے علاقے اور اختیار کے نام ہوئے Yeah. اچھا نبیت اور رسول کی خالی تین نہیں ہوتی نبی کئی بار آپ کی شان لگاؤ اپنی شان اور اگلے روج گل کھا سکتے ہیں کافر نہ ہو شکم لکھا سکتے ہیں کیوں دل ٹھنڈا بدلائی حسن حسین چانن کی لوڑ ہے نبی سوچی حسن حسین پڑتے ٹیوب لینا حسن اور سونے کیوں کیتا ہے حسن حسین کے اپنی شان شاندار کرنی شان شاندار کرنی ارادے کام ہوا توجہ رکھنا اصل موجودہ اور کرامت کو انکار والے پر بختی سوارا مرنا چلہ سونے بول رہے کرامت خاصا واسطے رکھے آئے آما واسطے نہیں جو کم تو میں نہیں کر سکتے نبی ولی وہی کرتے ہیں جھے اسباب نہیں سمجھتے اسباب جھے نہ ہو بے سب کم کرنا ہوئے پھر نبی ولی کرتا ہے سارے کرتے ہیں بغیر سبب کو نبی کرتا ہے شاہ ولی کرتا ہے پایا کو بلی کرامت اللہ کا کام آخو نبی ولی کا آ کہ سہولت نہیں جہیا سب

گلتی بھاگے پلا رہے رب گلتی تو نہیں کر جی تھان ویچ کے اپنے تیل پہنچتے گی کی حالت ویچ کے تیل پہنچتے تین پتا دوجا ہوا تو پٹھا بہ جائے رب بہادر شریف بھی ویچ رہے جی شیر پانی ورگے کی روح ہوگی نا دیکھ کے ہاتھ ہو کام کام پھر شیر کامانی وگے نو کیسا کے ہوتا ہے ہر

لہذا انہیں شرط رکھے سالے اللہ کا فرما بتا پھر رب جب وہ ہاتھ تو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ بن جاتا ہے کرامت کی بن جاتا ہے سجنا معلوم ہوا رب محبولا شریق مولا یہ عزت جی بخشد ہے ہر ایک تھان کوئی تھان دیکھ نہیں بولتا وہ ہاتھوں بتاؤں لگی مسئلہ ہوٹے کا فر آکیے گا ہوا

پہنچے اس تک کتاب خزینت اور اسپتال والے نے مناقب غوثیہ شیخ محمد صادق شہبانی قادری کی کتاب دے بچوں لکھے ہے اور میرا دیکھو پر ارجی بی نے کی سونے میرے کو پتر کوئی نہیں آپ اچھا کوئی نہیں کہ میں پوچھ کو جی سبھی نے آئی لکھا ان دوست بیان کرنا سونے میں پوچھنا ہوں ہے کہ نہیں ہاتھ پڑے ہاتھے آواز کا پتر کوئی پر ان ہے جی اپنا پتر یہ دینا چاہے مولا ان لکھا مل جائے گا آپ فرما اچھا پھر گل بن گئی میں اپنا خاطر بھی کنڈ کے اندر ایک بچہ رہ ہے تو اپنی کھان میرے کدھ نہ لا لے میں بچہ تینوں دے رسول اللہ حق سو لمبا پانچ سو اکاٹھ ایک سال پہلو بچہ جانے حاضر ہوئی آپ نے فرمایا اچھا آپ نے جس میں منتخب کیا فرمایا نام اداری لقب مہی الدین جی میرا لقب ہی ہوئی لقب ہو گئی جب لے کے آئے تھے آپ نے ویٹ کے فرمایا مبارک ہوئے بڑے بابرکت بخش بے مثال ولی بڑے باقی بے مثال ولی شیخ اکبر بنے شیخ اکبر فتوحات مکیہ والے ابن عربی انہوں نے کہتے ہیں ابن عربی کی کلیت نال مشہور گل سمجھ ارادہ ہوا غوث پاک پیران کا بچے سیوان کے بچہ ادھر دے یہ ارادہ اللہ نے اس ارادے کے مطابق ہی کر دیتا ہے تو ہوں آخ اللہ کام اتوں ظاہر ہوا یا بندے کا کام کیونکہ بندے نے یادے ہوئے ہوں کرامت بچہ لب گیا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہوں ایک کام کیا سارے کر سکتے ہیں دوسرے نہیں نہ کر سکتے تاس بھی کرامت ہے جی ہر ایک کر سکتا ہوں پھر ہر ایک بھی کرامت ہونی پھر کرامت نہیں کرنی رہنی سی جی شاید آم ہو جائے وہ دھیان نہیں کرتا جو عام ہونا سی پھر کرامت کتنے رہنی ہوں خاص کی کرامت کیوں کہنے انہوں کے ارادے کے مطابق ہوا معلوم ہوا اللہ تعالی ہر ایک کے ارادے کے مطابق نہیں کرتا جب شان مکھاؤ کے ہوتا ہے نا تو پاک ارادے والوں ویستا ہے

اگر کوئی آخ کل مثلا ایک بندہ کسی کو دھیان ہے کہ نہیں مثلا میرے سامنے مولانا موسم صاحب بیٹھے میں آخا اتنے کراچی کی بلڈنگ حبیب پلازا بینک جس طرح اللہ ہی قادر ہے اور اور نہیں میں کیا مانگنا یہاں تو یا میرے آخر گے پاگل یا آخر گے مشرق ارے بھائی سکتے اگر سامنے بندہ بیٹھا ہے آنا میں پانی لیا یہ سارے آخنا ہے میں آنا ابھی پرادا لیا سارے آخر غلط کیوں ہر کسی آخر کی طاقت باہر ہے کے سوا جس پر کوئی قادر نہیں وہ کام مخلوق سے طرف کرنا شرک ہے بڑے بیٹھے میں آنا ابھی پلازا لیا شرک کا فتوا چکنا چاہیے کیوں جی، بندے وہ گاڑ کے نہ ہوگا نبی ہوگا بیٹھا من لیا بندہ سامنے بیٹھا آخر میرے تخت چاہیے بڑی چیتی چاہیے ایک آخر میں محفل ہٹن تو پہلو پہلو لیا پر میں کو بھی چاہیے ہوں وہ جانتے سن کہ کام کے رب تو سوا کوئی نہیں گاڑ سکتا یہ بسوں ہی باہر ہے لیکن کیوں کہیں دے نہیں لیا کیوں آخیا لیا ہوں مالا یق برو اللہ اللہ تو سوا جس کام کو کوئی نہیں کر سکتا نبی نہیں کرتا کیوں کیا کہیں دے تس لیا جان دے اللہ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا بار اگر ایک بندہ کراچی بیٹھا ہے ہوا

پہلی شاید چاہیے پتا ہوئے کتنے یا وہ ہے ہوں جی یہ سدے طاقت ہے اتے تک آواز پہنچا جی وہ سدے طاقت نہیں یہ سونا نہیں جانتے تھے کہ اسے ہی ذات میں یہ شان اس بندے کو بخشی دیتی دیتی انہیں یہ نہیں فرمایا توجہ کر لینا کی کرا لینی یہ رب نے خالی اپنے کول نہیں رکھا انہیں دیتی بھی ہے نشانہ جب نے تا کر کے آپ نبی ہو کے فرماتے ہیں معلوم ہوا جی مطلب یہ ہوئے کہ مدد کرنی سن لینی آ جانا سلام کرنا یہ اللہ تعالی تالا دیتی ہی نہیں کا انکار ہے پھر یہ گل اتنے جا نکلی ایسی عجیب گل ہے جنہ چیزوں ویخ کے من کے بندہ مومن بنتا ہے اسے شہر منع نہ بندے کو اسلام تو کر دینا اور کرام شہر شہ کے غیر مسلم مومن ہو جا یہ آگے اس کو مانا ایمان کو بگڑ جائے گا یہ 감사합니다. 아. بنتا ہے وہ پکارنا یہاں دونوں فرق سوال ہے غیب حضرت حضرت پہاڑ سمجھا سیٹ sulla vela.